میرے دوست ختم قرآن کی یہ تقریب ہے اور الحج کی چوبیس تاریخ ہے الحج حج والا مہینہ اور اس مہینے میں اس عظیم انسان کی شہادت ہے کہ جس نے اس قرآن کو جمع کیا ہے ان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ قرآن اور عثمان کو بڑی نسبت ہے عثمان قرآن کا جامع ہے اور قرآن عثمان کی شہادت کا گواہ ہے اسی کی اٹھارہ تاریخ حضرت عثمان غنی کی شہادت مظلومیت کا دن ہے ہماری مسلمان نسل کو اس دور دراز کی بستی میں شاید اس مظلوم مبینہ کے دردناک واقعات یاد نہ ہوں لیکن صحابہ دشمنی نے رنگ یہاں تک کھلایا ہے کہ ہم سننی ہیں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ دس محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے محرم کی دس تاریخ کو کربلا کے واقعہ کی شہادت آپ کو یاد ہے آپ نے سنی ہے آپ کا اس کے بارے میں ایک ولولہ موجود ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن کیا اسلام کی تاریخ میں ایک ہی شہادت ہے دس محرم کی اور کوئی شہید ہی نہیں ہوا اور کسی کے ٹکڑے ہی نہیں ہوئے اور کوئی شہید نہیں میں آپ کو آج ایک ایسے شہید کی داستان بتاؤں گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بے دردی سے ذبح کیا جانے والا انسان اور پھر وہ ایسا انسان جس کی عمر بیاسی برس تھی وہ ایسا انسان جس نے کفر کی حالت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی جس نے کفر کی حالت میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا تھا کسی جس نے کفر کی حالت میں بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی جس نے کفر کی حالت میں بھی کپڑے اتار کر کبھی غسل نہیں کیا تھا ایسا شرافت و حیا کا مجسمہ پیغمبر علیہ السلاط والسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہیں لیکن ہم لوگوں کو اس امام مظلوم کی داستان حیات سے کوئی تعلق نہیں ہم تو صرف اگر دیکھتے ہیں تو دس محرم کے ایک دن کو دیکھتے ہیں ورنہ آپ اسلام کی تاریخ کے اور آپ پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ستارہ شوال کو جو رمضان کے بعد کا مہینہ ہوتا ہے اس ستارہ اٹھارہ شوال کو مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر عہد کے پہاڑوں پہ پیغمبر علیہ السلام کے سکے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے بارہ ٹکڑے پڑے تھے اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا کے ٹکڑے پہ کھڑے ہو کر رو کر فرمایا تھا اے اللہ میں اس چچا سے راضی ہو تو بھی راضی ہو جا اور حضور نے فرمایا تھا اے اللہ میرا چچا قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے حضور نے سید الشہداء شہدا کا لقب اپنی زبان سے اپنے چچا کو عطا فرمایا لیکن ہمیں شوال کا مہینہ گزر گیا کسی نے نہیں بتایا کہ یہ بھی ایک شہید ہے یہ بھی ایک عفت معاب شخصیت ہے یہ بھی ایک جرت و استقلال کا فیکر ہے یہ بھی استقامت و استقلال کا پہاڑ ہے یہ بھی پیغمبر کا ایک دیوانہ ہے یہ بھی نبی کا ایک محبوب ہے اس کے بھی ٹکڑے پہاڑوں پہ بکھیر دیے گئے ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات بائیس جماعتی اسامی کو ہوئی ان کی وفات پہ کبھی کسی نے آنسو نہیں بہائے کبھی کسی کو دکھ نہیں ہوا کبھی کسی کو پریشانی نہیں ہوئی اسی اٹھارہ اسی ذلحد کی ستائی تاریخ کو امام عدل و حریت حضرت سیدنا فاروق آدم کی شہادت کا دن ہے اور ان کے ان پر قاتلانہ میں حملہ ہوا ہے اور وہ ایسا انسان جس نے دنیا کفر کے پرگتے اڑا دیے تھے جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو کفر کا نام و نشان مٹ جاتا لیکن اس کی شہادت کا دن آتا ہے گزر جاتا ہے ہمیں تو یہ شعور نہیں کہ ہم ان اسلام کی برگزیدہ شخصیتوں کی عظمتوں کے ترانے گائیں اور ان کے کردار کو اور پابناک زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں حضور علیہ سلاط وسلام کے تیئیس سالہ دور نبوت میں دو سو چھپن صحابی شہید ہوئے اور خلافت راستہ کے پچاس سالہ دور میں ستائیس ہزار صحابی شہید ہوئے عہد کے میدان میں ستر صحابی شہید ہوئے بدر کے میدان میں چودہ صحابی شہید ہوئے خندق کی وادی میں انیس صحابی شہید ہوئے ہنین کے مارکے میں بائیس صحابی شہید ہوئے اور خیبر کی لڑائی میں تیرہ صحابی شہید ہوئے تبوک کے سفر میں سات صحابی شہید ہوئے ویر معا پہ ستاسٹھ صحابی شہید ہوئے فتح مکہ کے سفر میں تین صحابی شہید ہوئے بنی لہیان کی وادی میں دس صحابی شہید ہوئے متفرق ستارہ صحابی شہید ہوئے یہ دو سو چھپن صحابی ہیں ان کی شہادتوں کے دنوں کو دیکھو ان کی تاریخ کو دیکھو ان کے ال العظم کارناموں کو دیکھو ان کے ٹکڑوں کو دیکھو ان کے عشق مصطفیٰ کو دیکھو ان کے خون کے قطروں کو دیکھو ہر قطر قطرے سے پیغمبر کے عشق کی آواز آ رہی یہ کتنی محبت تھی کتنا عشق تھا ان لوگوں کو اپنے جان کی پرواہ نہیں تھی عہد کے میدان میں ایک صحابی ہے حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ سعد ابن ربی کو تلاش کر کے لاؤ وہ سعد ابن ربی کو تلاش کرنے گئے لاشوں میں سعد نہیں ملے زندوں میں نہ ملے زخمیوں میں دیکھا تو سعد ابن ربی تڑپ رہے ہیں اس نے جا کر حضور علیہ السلام کا سلام کہا سعد ابن ربی کو حضور کا جب سلام سنا اس کے چہرے پہ مسرت آ گئی اس کے جسم سے لہو بہ رہا تھا لیکن جب پیغمبر کا نام آیا وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتا تھا لیکن بیٹھا نہ جا سکا اس نے کہا میرا آخری وقت ہے میرے میرے پیغمبر کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ وہ آ نہیں سکتا تھا اور میری قوم کے انصاریوں کو جمع کر کے کہنا کہ وہ انصاریوں تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا یاد رکھنا پیغمبر پہ آنچ نہ آنے پائے نبی پہ کوئی تلوار نہ اٹھے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تم کٹ جانا لیکن مستفیٰ پہ آنچ آ گئی تو میں قیامت کے دن تم سے تمہارا گرے پکڑوں گا میرے دوستوں وہی صحابی کہتے ہیں جب میں نے حضور علیہ السلام السلام کو جا کر یہ واقعہ بیان کیا پیغمبر نے فرمایا اللہ میں ساتھ سے راضی ہو ہو تو بھی راضی جائے وہی صحابی میں مدینہ کی گلیوں میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں سید تعالیٰ ہو ایک بالا خانے سے باہر یعنی مکان کے دروازے کے باہر چبوترے پہ چٹائی بچھا کر سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لیتے ہوئے اور ان کے سینے کے اوپر ایک بچی کھیل رہی ہے وہ صحابی کہتے ہیں میں قریب ہوا میں نے پوچھا ابو بکر یہ بچی آپ کی ہے تو صدیق کی چیف نکل گئی ابو بکر نے فرمایا یہ میری بیٹی نہیں یہ ابن ربی کی یتیم بچی ہے میں اس لیے روتا ہوں کہ سعد کا جب آخری وقت آیا اس نے تمہیں یہ تو کہا کہ پیغمبر کو آنچ نہ آنے پائے لیکن شہادت ہوتے ہوتے بھی اس کو اس یتیم بچی کا خیال نہیں آیا اس کو اپنے پیغمبر کا خیال آیا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ان لوگوں کے قلب و جگر میں پیوٹ کر چکا تھا ایسے ہی عاشقوں میں ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہادت شروع ہونے سے پہلے میں حضرت عثمان کے فضائل پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دو تین ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ کائنات انسانی میں کسی اور انسان کو حاصل نہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ برگزیدہ شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں حضور علیہ وسلام کی یت بعد دیگرے دو بیٹیاں آئیں آدم سے لے کر حضور تک کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی ہوں آپ حیران ہوں گے ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہماری بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں بیٹیوں بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں باپ چاہتا ہے میری لڑکی وہاں جائے لڑکا شریف ہونا چاہیے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کبھی تو برے کو لڑکی دیتا ہے اتو تو اتنا سیاح اور اتنا عقلمند ہے کہ لڑکی کے لیے کسی شریف لڑکے کا متلاشی ہے ہائے تیرا پیغمبر اور میرا پیغمبر اتنا بھی دانا نہیں تھا کہ اس نے عثمان کو ایک بیٹی دے دی اس کی وفات ہو گئی تو دوسری دے دی اور اس کی وفات ہو گئی تو فرمایا عثمان میری چالی بیٹیاں بھی ہوتی باری باری ان کا انتقال ہوتا جاتا میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں صلی اللہ وسلم. وہ پیغمبر اتنے بھی دانا نہیں تھے کہ شرافت کو نہیں دیکھا حیا کو نہیں دیکھا کتنا شریف انسان ہوگا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے دروازہ دوسری طرف تھا ایک الماری تھی جب کوئی آدمی اندر آنا چاہتا پہلے الماری کے آگے سے اس کو گزرنا پڑتا میں نے دیکھا ابو بکر تشریف لائے حضور اس طرح بے تکلف بیٹھے تھے ٹانگیں آپ کی پساری ہوئی تھی بیٹھے رہے ابو بکر آئے تو پیغمبر بیٹھے رہے لیکن جب عثمان کو حضور نے دیکھا تو پیغمبر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی عثمان کے آنے پر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اس وجہ سے کہ وہ آپ کے داماد ہیں حضور نے فرمایا نہیں عائشہ دمادی کی بات نہیں میں عثمان سے حیا اس لیے کرتا ہوں کہ عثمان سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلاط والسلام حضور نے فرمایا تم میں سے اگر کسی آدمی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھو جس کے چہرے پہ نقاب ہے لوگ بھاگے ہوئے گئے جا کر اس نقاب کو اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ عثمان غنی تھے حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک کوحرام مچے گا مدینے میں ایک فتنہ آئے گا جس دن فتنہ ہوگا اس دن یہ عثمان غنی حق پر ہوگا اس کے ساتھ چمٹ جانا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی یہ قمیض پہنائیں گے لوگ کہیں گے کبیض اتار دے لیکن تجھے قمیص اتارنے کی اجازت نہیں اتنا عظیم انسان ہے اور بات فضیلت کی یہاں تک ختم ہو جاتی تو ہم اتنے کس سے نہ بیان کرتے ذرا آگے چلے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت پہ ذرا غور فرمائے فرمایا لقد رضی اللہ مکہ مکرمہ سے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو نکال دیا گیا تھا آپ کو معلوم ہے ہجرت کا واقعہ بڑا مشہور ہے چھ سال کے بعد حضور کو خواب آیا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہا ہے نبی کا خواب وہی ہوتی ہے پیغمبر علیہ نے یہ خواب مسجد نبی میں بیان کیا تو ساڑھے چودہ سو صحابہ تیار ہو گئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے مکہ کو دیکھے ہوئے چھ سال ہو گئے کعبے کا عشق تھا مکے پر مشرقی میں مکہ کا قبضہ تھا ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا حضور علیہ السلام تیاری کر کے تشریف لے گئے بڑے بڑے جلیل القدر تمام صحابہ اس سفر میں آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چھ سات میل پہلے ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے ہدے حاجیوں کو پتا ہے وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے ہدے کا حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کے لیے حکم دیا وہاں لشکر ٹھہر گیا صبح کو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک قاصد کو مدینہ مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ مکے کے سردار ابو سفیان سے یہ اجازت لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے ہیں جنگ کا کوئی ارادہ نہیں اگر آپ اجازت دیتے ہو تو عمرہ کرتے کون جانا چاہیے حضور نے فرمایا عمر تم نے جانا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مکے میں میرے بڑے مخالف رہتے آپ ایک ایسے آدمی کو مکے میں بھیجیں جس کا کافر بھی دشمن نہیں ہے حضور نے فرمایا وہ آدمی کون ہے تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وہ آدمی آدمی عثمان غنی رضی اللہ اتنا شریف کہ کافر بھی کفر کی وجہ سے مخالفت علیحدہ بات ہے لیکن اس کی ذاتی شرافت کی تعریف کرتا حضور نے فرمایا عثمان یہ دو تین ساتھی لے کر تم میری طرف سے سفیر بن کے جاؤ میرے یو کے دوستوں پیغمبر کی سفارت نبی کی نیابت پیغمبر کی جانشینی نبی کا قاصد ہونا کتنا اونچا درجہ کوئی پاکستان کا سفیر ہوتا ہے کوئی انڈیا کا سفیر ہے کوئی بنگلہ دیش کا سفیر ہے کوئی یو کے کا سفیر ہے اور اس سفیر پر اپنی حکومت کو اعتماد ہوتا ہے یہ سفیر دنیا کے ہیں لیکن میں قربان جاؤں اس عثمان پہ جو آج محمد مصطفیٰ کا سفیر ہے مدینے میں چلے مکہ مکرمہ میں چلے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے جا کر اجازت مانگی کہ حضور عمرہ کرنا چاہتے ہیں ابو سفیان نے کہا کہ محمد مصطفیٰ مدی مکے میں داخل نہیں ہو سکتے حضرت عثمان پریشان ہو گئے ابو سفیان نے کہا عثمان تو تو مکے میں آ گیا تو عمرہ کر لیں یہ قبلہ موجود ہے حضور علیہ السلاط وسلام ادھر حدیبیہ کے مقام پہ موجود ہے اور دوسرے دن جب عثمان غنی کو بھیج دیا تو ایک آدمی نے مجمے میں سے اٹھ کر کہہ دیا کہ عثمان غنی تو کے تو بڑے مزے ہیں وہ تو اگر آپ کو اور ہمیں اجازت نہ بھی ملی تو عثمان اکیلے عمرہ کر کے آ جائیں گے ہم محروم رہ جائیں گے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ عثمان اپنے پیغمبر کے بغیر عمرہ بھی کرے ابو سفیان نے کہا اے عثمان تو عمرہ کر لے ابو سفیان سے حضرت عثمان نے فرمایا کہ جس عمرے میں جس عبادت میں میرے پیغمبر کی رضا نہ ہو عثمان مکے میں آ کر بھی عمرہ نہیں کر سکتا نہ طواف نہیں کر سکتا نہ صفا مروا کی پہاڑی پہ نہیں جا سکتا اس لیے کہ اس عمرے میں میرے مصطفیٰ کی رضا نہیں ہے عثمان نے ساری دنیا کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ عبادت بھی قبول وہ ہوتی ہے جس میں مصطفیٰ کی رضا ہو اور طواف تو عبادت ہے اور سعید تو عبادت ہے زمزم دم کا پانی پینا تو عبادت ہے حضرت اسرت کا بوسہ تو عبادت ہے لیکن آج عثمان یہ عبادت نہیں کرتا کہ اس عبادت میں محمد کی رضا نہیں صلی اللہ علیہ حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا عمرہ نہیں کرے گا ہائے ہائے ادھر مدی مکہ صلاح جادیہ کے مقام پر تیسرے دن خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو ابو سفیان نے شہید کر دیا جب حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ میں عمرہ نہیں کرتا تو اس نے حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر یہ واقعہ دہرانا مقصود نہیں آپ نے سنا ہوگا لیکن میں ایک بات درمیان میں ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ جو عثمان غنی کی عظمت اور امتیازی حیثیت ہے حضرت عثمان گرفتار ہو گئے یہاں خبر ملی کہ پیغمبر کے سفیر عثمان شہید کر دیے گئے حضور پریشان ہوئے حدیث میں موجود ہے کہ پیغمبر پریشان ہوئے پریشان نبی کیوں ہوا کہ عثمان کی شہادت کی خبر ملی اگر غیب کا علم نبی کو ہوتا تو نبی پریشان ہوتے یہ خبر غلط تھی حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو پیغمبر پریشان ہوئے اور اس پریشانی کے عالم میں حضور علیہ سلاط وسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں محمد مدینے میں واپس نہیں جاؤں گا میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا بدلہ لینے میں پیغمبر شہید ہو سکتے تھے بدلہ لینے میں عمر اور ابو بکر شہید ہو سکتے تھے جب کفار سے لڑائی کرنے کا ہی ارادہ کر لیا شہید ہو سکتے تھے اس کو کہتے ہیں قیمت اس کو کیا کہتے ہیں قیمت یہ ہے عثمان غنی کی قیمت کہ پیغمبر نے فرمایا جو تم میں عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرے قرآن نے اسی بیعت کا ذکر کیا ہے کہ لقد رضی اللہ الشجرہ یوبا والا خدا ان ساڑھے چودہ سو آدمیوں پہ راضی ہو گیا کہ جنہوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیٹھ کی تھی رضی اللہ عن اس یونا کا بیت کی تھی تحت تا اس رضوان کے درخت کے نیچے اب دیکھیے بیت شروع ہوئی ابو بکر صدیق نے نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا پھر عمر نے رکھا پھر علی نے رکھا پھر ساڑھے چودہ سو صحابہ نے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم عثمان کے لیے کٹ جائیں گے لٹ جائیں گے شہید ہو جائیں گے سب کچھ قربان کر دیں گے اب دیکھیے عثمان کی عظمت کا مقابلہ کائنات انسانی میں کوئی کر سکتا ہے کہ پیغمبر عثمان کے لیے کٹ جانے کو تیار ہے ابو بکر بھی کٹ جانے کو تیار ہے عمر بھی کٹ جانے کو تیار ہے اور پھر جب یہ لوگ عثمان کی شہادت کی خبر سن کر کٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو خدا نے کہہ دیا کہ تم ساڑھے چودہ سو آدمیوں پہ جنت واجب ہو چکی ہے میرے دوستو اب بتاؤ ایک عثمان ہے کہ جس کی وجہ سے ساڑھے چودہ سو صحابہ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا کسی آدمی کے لیے اتنا اونچا مقام نہیں آیا نبی شہید ہونے کے لیے تیار ہے عثمان غنی کے اور بعد میں خبر آ گئی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے اور روایات میں آتا ہے کہ یہ خبر بیعت کے آخر میں پہنچی لیکن حضور نے بیعت نہیں ختم کی فرمایا اس بیعت کو جاری رہنے دو یہ بیعت پھر کبھی کام آئے گی اللہ کی حکمت تھی نا آخر عثمان شہید ہوئے تیسرے خلیفہ بن کر تو جن لوگوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے دشمنوں نے عثمان کا مقابلہ کیا تو ان میں سے کئی وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیت رضوان میں حصہ لیا تھا وہ کہتے تھے ہم تو عثمان کی شہادت بے شک اب ہوئی ہے اس شہادت کا بدلہ لینے کی پیغمبر کے ہاتھ پر بیت کر چکے میرے دوستو حضرت عثمان کی شہادت کی بیت پہلے ہوگی نبی کو علم غیر تھا یہاں تو جناب علی پیروں کو کے کتوں کو غیب کا علم ہے ٹھیک ہے اور بادشاہ تو ساری ہی گلا دے ہو ہاں جی پیر کے پاس جاتا ہے نا آدمی جناب آپ کو تو سب کچھ پتا ہے اور وہاں پاکستان میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کئی جگہ پر جو چاہو سو پوچھو جو چاہو سو ایک مولوی صاحب بےچارے چلے گئے حافظ صاحب سے نبی میں آنکھوں سے اس کا ہاتھ دیکھنے لگا کہنے لگا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے اس کو پتا تھا نبینا ہے اس بیچارے کو کون دے گا اس نے کہا تیرے باپ کے آٹھ لڑکے ہیں اس نے کہا نبینے کو کون دے گا ہائے ہائے قرآن پاک نے کتنی وضاحت سے فرمایا وائندہ مفاتل غیر کہ غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں کسی انسان کے پاس نہیں ٹھیک ہے یا نہیں قرآن پاک نے وائندہ مساط الغیب کہا مفات مفتاح الغیب نہیں کہا مفات کمانا چابیاں اور مفتاح کمانا چابی اگر اللہ یہ کہتے کہ اللہ کے میرے پاس غیر کی چابی ہے مفتاح الغیب کہتے تو یہاں پاکستان اور یو کے کا یہ بدتی ملا کہتا کہ بڑی بڑی بڑی چابی اللہ کے پاس ہے چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس بھی ہے ٹھیک ہے یا نہیں چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس بھی فرمایا مفاط الغیب غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بات کوئی نہیں لوگوں کی یہ مزاج ہے یہ لوگوں کا ایک عقل کا دھوکہ ہے دین کا پتہ نہیں ہوتا جس کے کپڑے آدھے اترے ہوئے ہوں وہ آدھا ولی جس کے پورے اتر جائے وہ پورا ولی ٹھیک ہے یا نہیں ہمارے وہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جو کپڑے اتار کر بازاروں میں پھرے کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کہاں پہنچا ہوا ہے دوزخ میں پہنچ گیا یا کسی گٹر میں پہنچ گیا کہتے جی پہنچا ہوا ہے اور جو جناب علی بالکل کپڑوں سے ننگا ہو جائے کپڑے بھی اتار دے وہ جو ایک کچا سا ہوتا وہ بھی اتار دے تو کہتے ہیں اس پر چودہ طبق روشن ہو گئے ہیں میں نے کہا اس بیچارے پر چودہ طبق کیا روشن ہوں گے جو جو اس کو دیکھے گا اس پر روشن ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں شعور بخشے ہمیں قرآن اور دین سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کی شہادت کی خبر غلط تھی قرآن پاک نے اس کی وضاحت فرمائی اور میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کو وہ مقام ملا تھا کہ بیعت رضوان کے موقع پر بیعت رضوان کے موقع پر انہوں نے بیت کے موقع پر جنت کا ٹکٹ آ گیا صحابہ کو اور بیت کے آخر میں پتا چل گیا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے پیغمبر نے بیت پھر جاری رکھی اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کا نام کسی نے پکارا کہ عثمان ابھی زندہ ہے لہذا اس بیت میں عثمان کو بھی شامل کرو تو حضور علیہ السلاط والسلام نے فرمایا لوگوں دیکھو یہ نبی کا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے اس ہاتھ پہ بیت کی اور فرمایا یہ ہاتھ نبی کا نہیں عثمان کا ہے اپنے ہی ہاتھ کو اس پیغمبر نے عثمان کے ہاتھ کو کیوں قرار دیا یہ اس میں بڑے معنی پنہا تھے کیوں کہ عثمان نبی کاتبے وہی تھے عثمان نے قرآن جمع کرنا تھا عثمان نے کاتب وہی بننا تھا عثمان وہی کے کاتب تھے اللہ کے پیغمبر نے آج بتا دیا لوگوں عثمان کا ہاتھ اتنا دیانتدار ہے کہ یہ نبوت کا ہاتھ ہے اس ہاتھ سے خیانت کبھی نہیں ہو سکتی مولانا مودودی صاحب سے جو ہمیں اختلاف ہے وہ یہی تو ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عثمان غنی خیانت کار تھے میں حیران ہوتا ہوں کہ عثمان کو خیانت کار لکھنے والا اس کو یہ پتا نہیں چلا کہ پیغمبر نے جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہو وہ ہاتھ خیانت کار ہو سکتا ہے میرے دوستو یہ حضرت عثمان کی عظمت و فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں ستائیس جنگوں میں ایک جنگ بدر کے علاوہ حضرت عثمان غنی نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ شرکت فرمائی ایک شیعہ مجھے کہنے لگا فاروقی صاحب وہاں پاکستان میں کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے وہ حضرت عثمان کا مخالف تھا میں نے کہا حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں گئے یہ جواب میں بعد میں بتاؤں گا پہلے تم بتاؤ کہ حضرت علی جنگ تبوک میں کیوں نہیں گئے وہ حیران ہو گیا میں نے کہا کہ تم نے عثمان غنی کے بارے میں پوچھا کہ وہ جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے میں نے کہا وہ حضرت علی جنگ تبوک میں کیوں نہیں گئے کہنے لگا مجھے تو پتا نہیں میں نے کہا توجہ کریں حضرت علی بھی جنگ تبوک میں پیغمبر کے حکم سے نہیں گئے اور عثمان غنی بھی جنگ بدر میں حضور کے حکم سے نہیں گئے حضرت عثمان غنی جانے لگے تھے بدر کی لڑائی میں لیکن حضور کی وہ صاحبزادی حضرت رقیہ سخت بیمار تھیں جو عثمان غنی کی بیوی تھیں حضور نے فرمایا عثمان میری بیٹی کی تیمارداری کرنا تیرا کام ہے اور بدر کے غازیوں میں تیرا نام لکھنا خدا کا کام ہے چنانچہ جب بدر کی لڑائی سے حضور واپس آئے حضور مدینہ میں پہنچے تو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے وہ فوت ہو چکی تھی پیغمبر روتے ہوئے حضرت عثمان کے پاس آئے اور نبی نے فرمایا اے عثمان میری بیٹی رقیہ بڑی دیانتدار تھی راتوں کو رویا کرتی تھی سجدے کیا کرتی تھی اور حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کو بدر کے غازیوں میں ایسے شامل فرمایا کہ جو مال غنیمت غازیوں کو تقسیم کیا اس میں سے عثمان غنی کو بھی حصہ دیا تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ عثمان پیغمبر کی بیٹی کی عیادت کرتا ہے تیمارداری کرتا ہے گویا کے بدر کے میدان کا شریک میں نے کہا حضرت علی جنگ تبوک میں اس لیے نہیں گئے کہ حضور علیہ السلام جب بھی کسی لڑائی میں جاتے اپنے پیچھے ایک آدمی کو قائم مقام بنا کر جاتے جنگ تبوک میں ڈھائی لاکھ رومیوں سے صحابہ کا مقابلہ تھا تیس ہزار صحابہ کا لشکر تھا حضور نے حضرت علی المرتضی کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور حضور چلے گئے تو حضرت علی بھی حضور کے حکم کی وجہ سے تبوک میں نہیں گئے اور چنانچہ جب حضرت حضور علیہ السلام اپنا لشکر لے کر چلے گئے تو پیچھے سے مدینے کی عورتیں جمع ہو کر حضرت علی کے پاس آئیں اور کہنے لگی تم اتنے بہادر ہو اتنے بڑے جرغ ہو اتنے جری ہو اور تمہیں پیغمبر یہاں عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر چلے گئے علی المرتضی نے عورتوں کی باتیں سنی جیسے جہاد تھا غالب آ گیا کہ میں اتنا بہادر ہو کر عورتوں میں رہ گیا حضرت علی المرتضی نے مدینہ چھوڑ دیا مقام جرف پر پہنچے حضور علیہ السلام کے پیچھے حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی حضور نے دور سے دیکھ کر فرمایا کہ اے علی تم کیسے آئے ہو تمہیں تمہیں مدینہ میں اپنا قائم مقام چھوڑ کے آ گیا ہوں حضرت علی نے فرمایا اتخلف علی کس چلیانی بننی تھا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر آ گئے حضور نے اس موقع پہ فرمایا تھا اما تردا یا علی تکون منی بمنزلتی ہارون من موسا اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ جس طرح موسا تور پر گئے تھے تو اپنے بھائی کو ہارون بھائی کو بھائی سمجھ کر پیچھے چھوڑ گئے تھے اسی طرح میں بھی تبوک میں آیا تو تجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر میں اپنا قائم مقام بنا کر مدینے میں یہاں آؤں میرے اس اس موقع کی سمے بعض لوگ اس حدیث سے کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر میں نے کہا کہ یہاں سے علی کا پہلا نمبر کیسے ثابت ہو گیا یہ تو قائم مقامی ہے تبوک کی لڑائی کی تو تبوک میں مدینہ میں قائم مقام تھے اور اس موقع پہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں اسی طرح میں نے اپنا قائم مقام بنایا جس طرح ہارون علیہ السلام کو حضرت نے قائم مقام بنایا تھا تو ایک وقت کی قائم مقامی کا یہ مطلب نہیں کہ بعد کی قائم مقامی بھی حضرت علی کے پاس آئی بعد کا قائم مقام وہ صدیق کے ہے ہے جس کو زندگی میں پیغمبر نے اپنے مسلح کا وارث بنا دیا تھا حضور نے فرمایا یا عائشہ کا اے عائشہ موری با بکرین فلی وسلی بن ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے حضرت عائشہ نے جواب دیا ان ابانی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں حضور نے تین مرتبہ فرمایا کہ اے عائشہ ابو بکر ہی کو بلاؤ وہی آ کر نماز پڑھائیں چنانچہ سیدنا صدیق کے اکبر آئے حضور علیہ السلاط اسلام نے جب تیسری مرتبہ عائشہ کو فرمایا تھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے باپ رکت قلب کے مریض ہیں وہ آپ کے مسلح پہ کھڑے ہوں گے ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں یہ اب اللہ اللہ ابا بکر میرا خدا اللہ ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا یہ مقام علت تھا یہ صحابہ کی عظمت تھی یہ وہ مقام تھا کہ کائنات انسانی میں کسی اور کو نہیں ملا نبیوں کے بعد میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے مسجد نبی میں حضور نے فرمایا لے تم میں سے ہے کوئی جو اس مسجد نبوی کے ساتھ والا مقام جو فروخت ہو رہا ہے اس کو خرید کر مسجد نبوی میں وقف کر دیں وہ جگہ مسجد نبی سے بھی زیادہ تھی مسجد نبی کی جگہ کا ایک حصہ بننا تھا اس کو میرے دوستو تمام صحابہ موجود ہیں عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوئے فرمایا کہ میں اس جگہ کو خرید کر وقف کرتا ہوں اور وہ جگہ آج بھی جا کر مدینہ کے کاغذ اٹھاؤ وہ جگہ آج بھی مدینہ منورہ کے پٹواری سے پوچھو کہ عثمان غنی کے نام پر چلی جا رہی مسجد نبی کا اکثر حصہ حضور نے فرمایا اس جگہ کو وکف کرے گا میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت کا وارس ہے حضرت عثمان نے اسی وقت سارا پیسہ لگا دیا اور وہ جگہ خرید کر مسجد میں وقف کر دیا حضور نے فرمایا تم میں تو ہے کوئی جو اس یہودی والے دینے روما کو خرید کر روما کے کنویں کو خرید کر وقف کرے میٹھے پانی کا کنواں ہے صحابہ کو تکلیف ہوتی ہے وہ کڑوا پانی پیتے ہیں حضرت عثمان غنی اٹھے آٹھ ہزار جرم خرچ کر کے اسی وقت ویر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا حضور نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو تو بھی راضی ہو جا جنگ تبوک کا موقع ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ڈھائی لاکھ رومیوں کے ساتھ تیس ہزار صحابہ کا مقابلہ ہے حضور نے چندے کی اپیل فرمائی فرمایا کتنے لوگوں کا کھانا پینا چندہ جمع کرو یہ وہی غزوہ ہے کہ جس غزبے میں ایک عورت اپنے تین مہینے کا بچہ لے کر میرے پیغمبر کے پاس آ گئی حضور نے فرمایا بہن اس بچے کو کیا کروں گا تو رو کر کہنے لگی کملی والے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو وہ قدموں میں قربان کر دیتی یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے دشمن کا تیر آئے گا تو اس بچے کو ڈھال کے طور پہ آگے کر دینا دشمن کا تیر اس بچے کے حلق سے گزر جائے گا قیامت کے دن خدا پوچھے گا کیا لائی ہے تو میں کہوں گی اے اللہ تیرے پیغمبر کے نام پہ اپنے بچے کے ٹکڑے کرا کے لائی یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں ایک عورت ایک آدمی ایک عورت سر کے بال اتار کر پیغمبر کی خدمت میں لے آئی حضور نے فرمایا بہن ان بالوں کو کیا کروں گا تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالوں کو کسی فوجی کے گھوڑے کی نکیل بنانے کے بال کام آ جائیں گے میرے پاس کوئی پیسہ ہوتا تو پیسہ لے آتی یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں ایک آدمی نے حضور کی اپیل کی بات سنی کہ پیغمبر چندہ مانگتے ہیں وہ گیا ساری رات یہ یہودی کی مزدوری کرتا رہا دیوار بنائی صبح کو دو سر چھوارے ملے وہ چھوارے لے کر پیغمبر کی خدمت میں آ گیا حضور نے فرمایا لوگوں سارے سامان سارے دفاعی فنڈ ایک طرف اور اس کے دو سے سوارے ایک طرف یہ وہی غزوہ ہے جب اس میں ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان دے دیا عمر فاروق نے آدھا سامان دے دیا جب صدیق اکبر نے سارا سامان دے دیا تھا تو حضرت ابو ایک ولی محمد مجدوب ہے ملتان کے انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے جب صدیق اکبر نے سارا سامان دے دیا منظر یہ تھا کہ صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا باہر قوم بے بھڑک سب نے مالو گھر دیا کسی نے سلسلہ کسی نے نصب گھر دیا مگر آئے سات کے باپ نے یعنی ابو بکر نے عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے ہر دیا یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق آدھا سامان لے کر گئے کسی غزبے میں حضور علیہ السلام وسلام نے فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو اس جنگ میں معاونت کرے گا حضرت عثمان بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی نے فرمایا تین سو اونٹ گلے لدے لگائے خیرات کرتا تین سو اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین سو اونٹ غلے کے لدے لدائے دیے حضور نے فرمایا بھی اب کوئی اور اٹھے جب کوئی نہ اٹھا تو پھر عثمان غنی اٹھے فرمایا دو سو اونٹ اور دیتا حدیث میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ پھر عثمان اٹھے فرمایا دو سو اونٹ اور دیتا ہوں چوتھی مرتبہ عثمان اٹھے فرمایا دو سو اونٹ اور دیتا ہوں نو سو اونٹ حضرت عثمان نے سامان کے لدے لگائے پیغمبر کی خدمت میں دے دیے اور ایک ہزار اشرفیاں بھی دے دی اور پیغمبر علیہ السلام ان اشرفیوں کو یوں پلٹتے تھے اور فرماتے تھے ماں ذرا عثمانہ ماں اماد الم عثمان آج کے بعد تو کوئی غلطی کرے گا خدا اس غلطی کو بھی نیتی بنا کر لکھے گا یہ اعزاز کائنات میں کسی کو نہیں ایک عثمان غنی کا اعزاز ہے کہ دو بیٹیاں یکے بعد دیگر نبی کے عثمان کے گھر میں ایک عثمان غنی کی وجہ سے ساڑھے چودہ سو آدمیوں کو جنت کا ٹکٹ ملا اور ایک یہ اعزاز ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ماں عثمان اما بادل عثمان آج کے بعد تو کوئی غلطی کرے گا خدا تیری غلطی کو بھی نیچی بنا کر لکھے <coughs> یہ اعزازات اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے حضور کی وفات ہو چکی ہے مدینہ میں تحت پڑ گیا ہے صحابہ پریشان ہیں کئی لوگ بھوکے مرنے کے قریب ہیں جمعے کا دن ہے جمعہ کی نماز کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ ملک کے شام کی طرف سے گھوڑوں کی اڑتی ہوئی خاک نظر آ رہی ہے آگے کچھ گھوڑے ہیں پیچھے اونٹ ہیں جب مدینہ کے قریب وہ قافلہ پہنچا تو پتا چلا یہ سارا سامان غلے کا لگا ہوا ہے سینکڑوں اس میں اونٹ ہیں مدینہ کی غلہ منڈی میں پہنچا دیے گئے لوگ دریافت کرنے لگے کہ یہ غلہ کس کا ہے سامان کس کا ہے مدینے میں تو تحت پڑا ہوا ہے سارے بپاری مدینہ سے جمع ہو کر عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے پتا چلا کہ یہ عثمان غنی کے ہیں عثمان غنی مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تھے سب سے بڑے رئیس تھے حضرت عثمان کے گھر پہنچے فرمایا اے عثمان ہم چاہتے ہیں یہ سارے اونٹ ہمیں ہم خرید لیں ہم مدینہ کے لوگوں کو تقسیم کریں ہم فروخت کریں گے حضرت عثمان نے فرمایا تم مجھے کتنا منافع دو گے تو انہوں نے کہا ہم مدینہ منورہ سے ہم ملک شام کی خریداری پر ہم تمہیں ایک دس درم دیں گے حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہم مدینہ کے تاجر ہیں بتائیے مدینہ منورہ کے تاجر تو ہم ہیں ہم دس سے بیس تیس چالیس تک آپ کو منافع دینے کے لیے تیار ہیں حضرت عثمان نے فرمایا مجھے تو منافع اس سے بھی زیادہ ملتا ہے عثمان غنی نے جب یہ فرمایا تو تاجران مدینہ نے کہا کہ ہم تو مدینہ کے تاجر ہیں اور کون سا تاجر ہے جو تمہیں اس چالیس فیصد سے بھی زیادہ منافع دیتا ہے عثمان غنی نے فرمایا کہ میرے پاس وہ تاجر ہے کہ دس گنا دنیا میں دیتا ہے ستر گنا آخرت میں دیتا ہے اس لیے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اونٹوں کو اس خدا کے راستے میں فروخت خدا کے راستے میں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا یہ مدینہ کے کسی تاجر کے لیے نہیں یہ اس ارس والے تاجر کے پاس ہے کہ جو دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا میرے دوستو کتنا عظیم عثمان ہے کہ جو کنواں وقف کرتا ہے کتنے عظیم عثمان ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی سب کو رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جود و سخا کے کہہ کر ایک شرافت و حیا کے مجسمے ایک عظمت انسان کے تاجدار عظمت کردار کے گوہر تابدار جس دن انہوں نے وہ سارے کا سارا غلہ اللہ کے راستے میں فروخت کرنے کا اعلان کیا حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسی دن رات کو میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی حضور کو فوت ہوئے ابھی ڈیڑھ سال کرتا ہوا تھا حضرت حسن فرماتے میں نے نانا جی کو دیکھا ایک سواری پہ سوار ہے سرخ اور سفید چادر ہے اور ایک سبز چادر ہے بڑی جلدی میں ہے میں نے پوچھا نانا جی کدھر جاتے ہیں فرمایا تمہیں پتا نہیں آج عثمان غنی نے اللہ کے راستے میں ایک اتنی بڑی خیرات کی ہے اللہ نے اس خیرات کو قبول کر لیا ہے اور جنت میں عثمان غنی کا ایک حور کے ساتھ نکاح ہے میں محمد اس کی محفل عروسی میں شرکت کے لیے جا رہا یہ الوداع و نہایا میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت فاروق اعظم کے بعد خلیفہ بنے اور ایک بات اور میں آپ کو ذہن میں ڈالوں خلافت راستہ حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے انہوں نے گیارہ لاکھ مربع میل زمین پر دو سال تین مہینے دس دن تک خلافت کا زمانہ پایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے انہوں نے دس سال چھ مہینے دس دن تک ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی یہ پاکستان جو ہے یہ تقریباً پونے تین لاکھ مربع میل زمین پہ آباد ہے کراچی سے پشاور تک اور یہ آپ کا یو کے یہ اس سے بھی چھوٹا ہے پاکستان سے بھی رقبے کے اعتبار سے لیکن سیدنا فاروق اعظم کا رقبہ بائیس لاکھ مربع میل زمین پہ پھیلا ہوا ہے اور حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو وہ بارہ دن کم بارہ سال تک ساڑھے چوتالیس لاکھ مربع میل زمین پہ خلیفہ رہے حضرت علی خلیفہ بنے تو وہ ساڑھے پانچ سال تک ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل زمین پہ خلیفہ رہے حضرت حسن خلیفہ بنے تو چھ مہینے تک ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل زمین پہ انہوں نے خلافت قائم کی اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جب حضرت حسن اور حسین نے بحث کی امت کا اجماع امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہو گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا پوری دنیا کے نصب سے بھی زیادہ حصے پر یعنی چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع میل زمین پر ساڑھے انیس سال تک پیغمبر کی خلافت نبوت کا ہوتا ہے یہ حدود اربا تھا یہ تاریخ تھی یہ وہ جگراستیائی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کی کوئی طاقت فراموش نہیں کر سکتی حضرت عثمان غنی کا انتخاب یہ انتخاب نبوت تھا ایک میں باریک بات ارض کرنے لگا ہوں ذرا توجہ سے بات سمجھ کہ جتنے بھی خلافہ خصوصاً خلفہ اربا پہلے چار خلیفہ ان کا انتخاب انتخاب نبوت ہے آپ حیران ہوں گے کہ کیسے انتخاب نبوت ہے حضور علیہ السلام نے جنت کے لیے دس آدمی منتخب کیے دنیا میں ان کو اشرا مبشرہ کہتے سنا ہے ان کا نام جنت کے لیے اشرا مبشرہ کا انتخاب پیغمبر نے کیا اور یہ جو چار پہلے خلیفہ ہیں یہ اسرا میں بسرا دیتے ہیں گویا کے پیغمبر نے ان کو پہلے ہی منتخب کر لیا تھا یہ انتخاب انتخاب نبوت کیسے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پر قاتلانہ حملہ ہوا انہوں نے اپنے نائب کے انتخاب کے لیے چھ آدمیوں کا نام تجویز کیا اور وہ جو چھ آدمی تھے منتخب کر لیا تھا یہ انتخاب انتخاب نبوت کیسے ہیں تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پر قاتلانہ حملہ ہوا انہوں نے اپنے نائب کے انتخاب کے لیے چھ آدمیوں کا نام تجویز کیا اور وہ جو چھ آدمی تھے وہ بھی اسرا میں سے تھے وہ چھ آدمی بھی کیونکہ نبی کے منتخب کردہ لوگ تھے عثمان غنی حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان چھ آدمیوں میں کسی ایک کو خلیفہ بنانا لیکن آپ کہیں گے کہ فاروقی صاحب آدمی تو دس تھے اشرام بشرا عمر فاروق نے چھ کو کیوں منتخب کیا ایک تو ابو بکر صدیق فوت سو ہو چکے تھے عمر فاروق خود قاتلانہ حملہ سے نڈال تھے دو تو یہ ہو گئے باقی اشرم بشرا میں کتنے بچ گئے آٹھ تو آپ کہیں گے کہ آپ حضرت فاروق عالم کو ان آٹھوں اشرم بشرا کے آدمیوں کا نام لینا چاہیے تھا اگر یہ انتخاب نبومت تھا لیکن فاروق اعظم نے چھ کا نام کیوں لیا یہ توجہ سے بات سمجھیں یہ بڑی گہرائی کی بات ہے عقل و دانش کی بات ہے کہ اس سے خلافت کا اصولی مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھ کا نام لیا دو کا نہیں لیا وہ دو کون دو تھے حضرت ساجد نے ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نہیں میں غلط کہہ گیا دو تھے حضرت ابو بن جرار رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت سعید ابن زید حضرت سعید ابن یہ دو آدمی باقی چھ کون سے تھے جن کا نام حضرت فاروق اعظم نے لیا حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی حضرت صلاح حضرت زبیر حضرت عبد الرحمان بن اوف حضرت شاد بن ابی وقاص یہ چھ آدمی تھے جن کا نام حضرت فاروق اعظم نے لیا کہ میرے بعد ان چھ میں سے کسی کو خلیفہ بنانا چاہیے چاہیے یہ تھا کہ آٹھ کا نام لیتے اسرا میں آٹھ بچے تھے لیکن نام چھ کا لیا کیوں اس لیے کہ یہ جو ساتویں صحابی تھے حضرت ابو عبیدہ بن ذرا یہ حضرت عمر فاروق کے درمیانے دور میں سے ہی ہو چکے تھے اس لیے ان کا نام نہیں لیا اور آٹھویں صحابی کا نام تھا سعید ابن زید یہ حضرت عمر فاروق کے سکے چچا جات بھائی تھے حضرت عمر جانتے تھے کہ خلافت کا جو انتخاب ہے وہ انتخاب نبوت ہے حضور علیہ السلام نے اگر اپنے جانشینی کے لیے اپنے چچا داد بھائی حضرت علی کا انتخاب خلافت کے لیے نہیں کیا تو میں اپنے چچا داد بھائی سعید ابن زید کا نام بھی خلافت کے لیے نہیں کر سکتا یہ جو حضرت سعید نے زید کا نام حضرت فاروق آدم نے نہیں لیا یہی ہمیں بات بتاتی ہے کہ یہ خلافت راستہ کا انتخاب یہ انتخاب نبوت تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام منتخب بھی کیا اور باقی پانچ کا بھی لیکن بعد میں دو رہ گئے باقی چار خاموش ہو گئے انہوں نے کہا یہ آدمی عبد الرحمان بن ہو جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ میں بھی دستبردار ہو گیا طلحہ زبیر بھی دستبردار ہو گئے بن ابی وقاف بھی دستبردار ہو گئے رہ گئے علی اور عثمان فرمایا میں نے مدینہ کی گلیوں میں گھر گھر میں جا کر پوچھا میں نے پوری امت کے علماء سے پوچھا کہ بتاؤ کہ علی چاہیے یا عثمان غنی تو ہر آدمی نے کہا کہ عثمان غنی علی المرتضی سے مرتبے میں زیادہ ہیں چنانچہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر فیصلہ ہو گیا حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہو گیا اور سب سے پہلے عثمان غنی کے ہاتھ پر مسجد نبی میں بات کرنے والے میں حضرت عبد الرحمان بن اوف تھے اور دوسرے نمبر پر حضرت علی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بارہ دن کم بارہ سال تک خلیفہ رہے تقریباً بائیس لاکھ مربع زمین عثمان غنی نے اپنے دور میں فتح کی یہ ترابلس لیبیا کا علاقہ عثمان غنی کا فتح کرتا ہے ایران کی آخری سرحدوں تک افغانستان اور بلخ و بخارا تک سمرکند تاشکند تک عثمان غنی کی فوجیں پہنچی اور اسلام کے نام کو دنیا میں عثمان غنی نے روشن کر دیا یہ حضرت عثمان غنی کا سنہرا کارنامہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بحری جہاز سب سے پہلے عثمان غنی کے دور میں بنایا گیا جس کو ملک کے شام میں حضرت امیر معاویہ نے تیار کیا تھا شمالی افریقہ کے جنگلات کو کاٹ کر چالیس ہزار فوجیوں نے ساڑھے تین مہینے میں ساڑھے ستارہ سو بحری جہاز تیار کیا اور جب ساڑھے سارہ سو بحری جہاز تیار کر کے ان کو بحر اوقیانوس میں ڈالا گیا تو پاپا یورپ و روم لر زبر اندام ہو گئے انہوں نے کہا کہ اسلام کا نام ہم عجم میں جانے سے نہیں روک سکے اگر اس بحر اوقیانوس میں اس دریا میں اگر سمندر میں اگر کشتیاں اور جہاز چلے گئے اسلام کا نام مغربی سرحدوں تک پہنچ جائے گا اور یہ عثمان غنی اور امیر معاویہ کا کارنامہ ہوگا کہ اسلام جو مدینے کی بستی سے چلا تھا وہ کبھی جناب چین کی سرحدوں تک پہنچتا ہے کبھی مصر کی سہاروں تک پہنچتا ہے کبھی افغانستان کے پہاڑوں پہ جا کر دستک دیتا ہے کبھی سندر مکران کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے سے اب روک نہیں سکتی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا شاہکار کارنامہ چھ سال حضرت عثمان کے ابتدائی دور کے بڑے فتوحات کے گزرے بہت بڑی وسط ہوئی چھ سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں شروع ہو وہ سازشیں کیا تھی میں ذرا دو گھنٹوں میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو شہادت کا پس منظر سمجھ میں آئے آپ کو معلوم ہے ایران کو فتح کرنے والے فاروق اعظم تھے یہ پتا ہے یا نہیں تو بولو پتا ہے آج خمینی کہتا ہے کہ عمر فاروق کافر تھے ناؤز باللہ کیوں کہتا ہے میں نے کہا خمینی کے چیلوں سے میں نے کہا پاکستان میں اگر عمر فاروق کافر تھے تو اس ایران کو چھوڑ دو جس کو فاروق اعظم نے مجوسیت کے قبضے سے آزاد کرایا تھا میرے دوستو جب فاروق اعظم نے ایران کو فتح کیا تو ایران کے مجوسیوں نے یہ سازش کی کہ کسی نہ کسی طرح فاروق اعظم کو شہید کیا جائے چنانچہ حضرت عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ کر کے جس آدمی نے شہید کیا اس کا نام فیروز ایرانی تھا ابو لولو مجوسی تھا وہ مجوسی تھار ایران کا رہنے والا تھا اس نے آ کر حضرت عمر کو شہید کیا تاکہ اسلام پوری دنیا سے ختم ہو جائے لیکن عثمان غنی کے دور میں جب اسلام ختم نہ ہوا تو پھر اسی مجوس کی سازت سے یمن کا رہنے والا ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سوا تھا وہ یمن سے آیا بظاہر اس نے کلمہ پڑھ لیا اپنا نام بھی عبداللہ رکھا مدینے میں آیا عثمان غنی کے دور میں آیا وہ کچھ سازشیں کرنے لگا حضرت عثمان کے خلاف حضرت عثمان نے اس کو مدینے سے نکال دیا وہ مصر میں جا کر بیٹھ گیا یہود و مجوس کا آپس میں جوڑ ہوا انہوں نے کہا عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے چنانچہ یہی عبداللہ ابن سبا ہے جو سیاہ مذہب کا بانی ہے کہ جس نے سب سے پہلے دنیا میں نعرہ لگایا تھا کہ خلافت کا حق علی کا ہے ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے نبی کا وسیع علی ہے ابو بکر عمر عثمان نے زبردستی خلافت پہ قبضہ کر لیا ہے سب سے پہلا یہ نعرہ عبداللہ ابن سبا نے لگایا اور یہ بھی عبداللہ ابن سبا نے کہا کہ علی خدا ہے حقیقت میں وہی جو آنی تھی یہ علی پر آنی تھی بھول کر جبرائیل حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے یہ سب سے پہلا نعرہ دنیا میں لگانے والا علی کے پہلے خلافت کا علی کی محبت کا علی کی مشکل کشائی کا یا علی مرد کے نعرے کا یہ عبداللہ سبا تھا جو نفر کرنے والا نسل یہودی تھا اور اسلام کو مٹانا چاہتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کرنے کے اس نے منصوبے بنائے چار سال سازش پکتی رہی چار پانچ سال بلاخر پورے اگلے چھ سال کے بعد وہ سازش تیار ہو گئی اور یہ ایسا عبداللہ ابن سلام مردود انسان تھا کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو یہ کوفے میں آ گیا اور اس نے کہا ہم شیعہ نے علی ہیں ہم محبہ علی ہیں ہم فلاں ہیں اور یہ ایسا انسان تھا کہ اس نے حضرت علی المرتضی کے بارے میں کہا کہ حقیقت میں علی خدا ہے جب حضرت علی کو پتا چلا کہ اس کا میرے بارے میں یہ نظریہ غلط ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کو بلایا اس کے ستر ساتھیوں کو بلایا اس کو سات دن کی مہلت دی تو اس نظریے سے توبہ کرو لیکن سات دن کے بعد بھی وہ کہتا ہے اے علی تو خدا ہے تو چاہے نہ مانے تب بھی تو خدا ہے چنانچہ حضرت علی نے اس آدمی کو اور اس کے ستر ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا میرے دوستو یہ ضمنی باتیں کر رہا ہوں تاکہ یہاں کے دور یہاں کے حالات کے مطابق آپ کے ذہن میں یہ معلومات رہیں کہ اس مذہب کا بانی کون ہے ورنہ اس کی بڑی تفصیل ہے وہ اس طرف نہیں جاتا توجہ کریں چنانچہ سازش تیار ہو گئی اس سازش کے تحت ملک مصر سے سب سے پہلے چالیس بلوائی باغی تیار کیے گئے پھر ان کے ساتھ ساڑھے چار سو باغی تیار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیے گئے وہ چالیس آدمی سب سے پہلے آئے ایک خط کا بہانہ بنایا خط وط کی بات کوئی نہ تھی مدینہ میں آئے انہوں نے کہا ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ عثمان غنی خلافت چھوڑ دیں ان کا جناب علی فلاں جو یعنی مروان بن حکم ہے یا فلاں آدمی ہے یہ ان کے گورنر غلطیاں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں گورنروں کی زیادتیوں کا بہانہ بنایا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم کر خلیفہ کو شہید کر دو یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم مدینہ کی حرمت کو نہ رکھو یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم پیغمبر کے جوار میں نبی کے پڑوس میں ایک مظلوم کو شہید کر دو ایک شریف کو ووا کر دو اس کا یہ مطلب ہے نہیں میرے دوست ایک سازش تھی ایک گہری گھنونی ایک سب کلش اور سازش کا نتیجہ تھا کہ پیغمبر کا دوہرا داماد ندینے کی گلیوں میں جمع کر دیا گیا جمعہ کا دن ہے زی کاب کا مہینہ ہے کی غالباً آٹھ نو تاریخ ہوگی جمعہ کا دن ہے حضرت عثمان غنی خطبہ دے رہے صحابہ کی اکثریت حج کرنے کے لیے مکہ گئی ہوئی ہے مدینہ میں چند صحابہ ہیں مسجد نبی میں جمعے کے لیے چند لوگ آئے ہیں ان لوگوں میں آ کر باغی زیادہ بیٹھ گئے حضرت عثمان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک باری درمیان سے کھڑا ہوتا ہے کہنے لگا امیر المومنین خطبہ بند کر دیں ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے تیار ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ جاری رکھا ایک اور کھڑا ہوا خطبہ بند کر دو تیسرا کھڑا ہوا چوتھا کھڑا ہوا پانچواں بلا کر وہ چالیس آدمی کھڑے ہو گئے اور کہا امیر المومنین خطبہ بند کر دو حضرت عثمان نے جب خطبہ بند نہ کیا تو وہ ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے باہر سے پتھر اٹھائے اور پتھر اٹھا کر عثمان غنی کے چہرے سے مارے ہائے بیاسی سال کا بوڑھا روزہ رکھنے والا ہر جمعے کو غلام آزاد کرنے والا ایک ایک قرآن ساری رات میں تلاوت کرنے والا قرآن کا لکھنے والا اور دشمن کو بھی گالیاں نہ دینے والا پتھر مارے اور پتھر جب لگے چہرہ زخمی ہوا چہرے سے لہو بہا عثمان غنی بہوش ہو کر زمین پر گر گئے وہ آسا مبارک جو ان کے ہاتھوں میں تھا ان ظالموں نے چھین لیا تھا اس آسا کو توڑ کر باہر پھینک دیا ان ظالموں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو آسا ہے یہ آسا عثمان کا نہیں ہے یہ آسا آمنا کے در یتیم کا ہے کہ پیغمبر بھی اسی آسا پر آسرا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے حضرت عمر کے ہاتھوں میں ابو بکر کے ہاتھوں میں یہی آسا مبارک تھا تو میرے دوستو حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ ہو مدینہ منورہ میں بے ہوش مسجد نبی میں پڑے صحابہ کرام نے حضرت عثمان کو اٹھایا اٹھا کر گھر میں اثر کی نماز سے پہلے ان کو ہوش آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کو اثر سے پہلے ہوش آیا حضرت علی المرتضی وہاں موجود تھے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی کو ہوش آیا امیر المومنین کو تو میں نے پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے امیر المومنین نے میری بات نہیں سنی ہوش آتے ہی کہا اے علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے میں نے کہا امیر المومنین سارے مدینہ کے لوگ تمہارے بارے میں پریشان ہیں آپ اہل مدینہ کا پوچھتے ہیں آئے عثمان غنی نے فرمایا ابھی تجھے پتا نہیں میری بات کو چھوڑو مجھے مدینے کا بتاؤ یہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے قیامت کے دن اس مدینے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تھوڑی دیر گزری ایک آدمی نے مدینہ کی گلی میں اعلان کیا کہ خبردار عثمان غنی آج کے بعد مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ عثمان غنی مسجد نبی میں جماعت نہیں کرا سکتے ایک آدمی نے اعلان کیا خبردار عثمان غنی آج کے بعد اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا عثمان اپنے گھر میں موجود ہے حضرت علی المرتضی نے آ کر چند صحابہ کی موجودگی میں فرمایا اے امیر المومی ہمیں حکم دو ہم ان دادیوں کا سر کچل دیں ساڑھے چار سو آدمی اور بھی آ چکا تھا عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے حضرت علی نے فرمایا ہمیں حکم دو ہم ان کا سر کچل دیں حضرت عثمان نے فرمایا اے علی اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ جا اگر تو ان سے لڑائی کرے گا ندیوں گلیوں میں خون مسلمانوں کا بہے گا قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کو میں اپنے مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا اگر مصطفیٰ نے پوچھا کہ کون سا خلیفہ ہے کہ جس کے دور میں مدینے کی گلیوں میں لاشیں تھیں میں جواب نہیں دے سکتا مجھے زدہ ہونے دے مجھے کٹ جانے دے مجھے ٹکڑے ہو جانے دے لیکن میں عثمان زدہ ہو کر بھی مصطفیٰ کے مدینے کی حرمت کو توڑ نہیں سکتا محاصرہ جاری ہے اگر مغیرہ دن شعبہ تشریف لائے فرمایا امیر المومنین تین صورتیں ہیں مکان کے پچھلی جانب سے ہم آپ کو نکال لیتے آپ ملک کے سامنے امیر معاویہ کے پاس چلے گئے امن سے رہیں گے انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا فرمایا آپ حج کرنے کے لیے مکے تشریف لے جائیں ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا میں نہیں جا سکتا یہ مصیبت کی گھڑی ہے اس مصیبت کی گھڑی میں عثمان محمد کے مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ تیسری صورت ہے ہمیں حکم دو ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں حضرت عثمان نے تینوں صورتوں کو ٹھکرا دیا فرمایا تم تینوں میں سے کسی پر عمل نہیں کر سکتے چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاؤ باغیوں کا محاصرہ جاری ہے باغیوں کا پڑاؤ باغیوں کا جبر اور ظلم جاری ہے گھر کا پہرا لگا ہوا ہے عثمان گھر میں مظلوم موجود ہے پندرہ بیس دن گزر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقام کے بالا خانے سے حضرت عثمان غنی سے سوال کیا امیر المومنین کتنے دن گزر گئے کوئی روٹی نہیں پہنچا سکتا کوئی پانی نہیں اندر پہنچا سکتا کوئی نہیں پہنچا سکتا پوچھا امیر المین بیس دن گزر گئے بھوک میں پیاس میں کیا ہوتا ہے حضرت عثمان رضی غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی بھوک لگتی ہے کون پڑتا ہے پیاس لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہے صحابہ گھروں میں پریشان ہے بیس دن کے بعد حضرت علی کو حضرت عثمان نے پچیس دن کے بعد حکم دیا کہ میرے لیے کچھ پانی بھیجو حضرت علی پانی کا مشکیزہ لے کر آ رہے ہیں باغیوں نے تیر مارے پانی زمین پر بہ گیا دیکھو آج عثمان غنی پیاسا ہے اور ساکی علی بنا ہے اور کربلا کے میدان میں حسین پیاسا تھا اور ساکی عباس بنتا تھا ساکی یہ بھی آلہ ہے ساکی وہ بھی آلہ تھا ہے حضرت علی جب مکان کے دروازے پہ پہنچے پانی نہیں تھا مشکی دے دے تو اپنے سر سے پگڑی اتار کر حضرت علی نے دیوار کے اوپر سے حضرت عثمان کے پاس پہنچائی حضرت عثمان کی جھولی میں پھینکی اور عرب میں یہ رواج تھا کہ جب تم آدمی سر سے پگڑی یا ٹوپی اتار کر کسی کی جھولی میں ڈال دیتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میری جان تیرے لیے حاضر ہے میرا مال تیرے لیے حاضر ہے حضرت علی نے فرمایا میں پانی لایا تھا لیکن اے عثمان میں تیرے دروازے پہ اپنی تیری اپنی پگڑی کو تیرے قدموں میں ڈالتا ہوں تیری جھولی میں ڈالتا ہوں میں مجبور ہوں تم لڑائی کا حکم نہیں دیتے میں علی تجھے پانی کیسے پہنچا سکتا حضرت علی المرتضی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو کر گھر چلے گئے تیس دن گزر گئے پینتیس دن گزر گئے جب سینتیس دن گزر گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو بھوک ہے پیاس ہے گھر میں ایک بیوی ہے نائلا کھارا پانی تھوڑا سا ان کے پاس موجود رہتا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مقام کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور چھت پہ کھڑے ہو کر فرمایا اور بعد تم مجھے پہچانتے ہو باغیوں نے کہا ہاں فرمایا کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس کو پیغمبر نے یقے بات دیگرے دو بیٹیاں دی انہوں نے کہا ہاں ہم پہچانتے فرمایا کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں میں تم سے کوئی بھیک تو نہیں مانتا میں وہ عثمان ہوں جس نے دیر روما کا کنواں خرید کر وقف کیا تھا روما کا کنواں میٹھے پانی کا آج تم مجھے اسی اپنے خریدے ہوئے کنویں سے دو پانی کے گھونٹ پینے کی اجازت نہیں دیتے میں تو جیت تو نہیں مانگتا میرے خریدے ہوئے کنویں سے کوئی دو گھوٹ تو پانی کے پینے کو کیا میں وہ اسمان نہیں ہوں جس نے مسجد نبی کی جگہ خرید کر دی تھی انہوں نے کہا جی آپ وہی ہیں فرمایا اگر میں وہی عثمان ہوں تو پھر آج تم مجھے اسی جگہ پر اسی مسجد نبی میں جو میری خریدی ہوئی جگہ پر بنی ہے تم وہاں مجھے دو دفعہ چلنے کی اجازت نہیں دیتے انہوں نے کہا عثمان تیری باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن تجھے خلافت چھوڑنی کرے گی جب تک خلافت نہیں چھوڑے گا ہم تجھے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں آئے وہ مدینے کا مظلوم ہے تو انہیں تین دن کے پیاسے حسین کو یاد رکھا کربلا کے میدان میں تو انہیں چالیس دن کے پیاسے اور بھوکے اس مدینے کے مظلوم کو نہیں یاد رکھا بیاسی سال کا بوڑھا اور بیاسی سال کی عمر میں بھی کوئی اس لائق ہوتا ہے اس سے پانی بند کیا جائے اس سے روٹی بند کی جائے اس کو گالیاں دی جائے پھر بے قصور ہے حضرت حسین کا تو مقابلہ ہوا یہ مقابلے والا نہیں تھا ہائے حضرت عثمان پریشان ہو کر مقام کی چھت سے نیچے آ گئے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو حضرت علی آئے انہوں نے اپنے بیٹے حسن اور حسین سے کہا بیٹا جاؤ اپنے چچا عثمان کے دروازے کے پارے دار بن جاؤ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے چچا کو دشمن شہید کر دیں گے حضرت حسن اور حسین اور حضرت محمد ابن علی طلحہ حضرت طلحہ کے بیٹے آئے اور حضرت عثمان کے دروازے کے چوکی دار بنے مجھے بتاؤ کہ حسین چوکی دار کیوں بنا حسن چوکی دار کیوں بنے عثمان کی اس یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے حسین آیا حسن آیا آپ بھی کہیں گے کہ یہ چوکی داری پہرا تھا میں کہتا ہوں صرف پہرا نہیں تھا اصل میں حسین اپنے چچا عثمان کے دروازے پہ آ کر یہ سبق سیکھنا چاہتا تھا کہ کیا رکھ کر قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں گھر موجود ہے دروازے پہ حسن اور حسین چوکی دار ہیں پہرے دار ہیں ان چوکی داروں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن عثمان کی طرف سے لڑائی کا کوئی حکم نہیں ہے کوئی اجازت نہیں ہے چالیس دن پورے ہو گئے چالیس دن آئے حضرت نائلا فرماتی ہے کہ کا وقت ہے حضرت عثمان امیر میں اٹھے اور اٹھ کر فوراً مجھے بلایا اور بلا کر کہا نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا فرمایا مجھے خواب میں ابھی حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے حضور نے فرمایا عثمان تیرے چالیس دن کا روزہ پورا ہو گیا ہے حوض ایک پہ ہم افطاری کے لیے موجود ہیں کل دوپہر تک تو ہمارے پاس پہنچ جائے گا ہائے حضرت نائلہ کی چیخیں نکل گئی فرمایا میر المین یہ دشمن تمہیں شہید نہیں کر سکتے فرمایا نائلہ میری شہادت کا وقت قریب ہے مجھے میرے لیے پیجامہ لے آؤ حضرت عثمان کے لیے پیجامہ لایا گیا اور حضرت عثمان غنی نماز پڑھ کر تیمم کر کے نماز پڑھ کے پھر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے روزے کی نیت کی ہوئی ہے جمعہ کا دن ہے مدینہ منورہ کا عالم ہے دوپہر کے دس بجے کا وقت ہے ایک آدمی مکان کی چھت کے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوتا ہے ہے اور آ کر عثمان غریب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ مدینے کا مظلوم ہے میرے دوستوں وہ مدینے کی حرمت رکھنے کے لیے لڑائی کی اجازت نہیں دیتا ہے آج وہ آدمی ایک لوہے کی لے کر کر عثمان کے سامنے آ کھڑا ہے اور کہنے لگا عثمان خلافت چھوڑ دے فرمایا میں پیغندر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی کمیز پہنائے گا وہ کمیز تجھے اتارنے کی اجازت نہیں ہے میں وہ کمیز نہیں اتار سکتا یہ خلافت کی کمیز ہے یہ نبی کا حکم ہے میرے دوستو اس مردود ظالم نے عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا اور پکڑ کر عثمان کے سر اقدس پہ لوہے کی ایک لٹ ماری اور خون کے سوارے سر اقدس سے جاری ہو گئے چہرہ رنگین ہو گیا خون گرا پرانے پاک کے صفحات کو رنگین کر دیا آپ نے یہ سنا ہے کہ جو شہید جس جگہ پہ شہید ہوتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی میرے دوستو بدر کے شہیدوں کی گواہی بدر کا میدان دے گا عہد کے شہیدوں کی گواہی عہد کا میدان دے گا لیکن عثمان ہم تیری عظمتوں پہ قربان جائیں کہ جب تیری شہادت کی گواہی کی باری آئے گی تو اللہ کا قرآن میدان میں آئے گا ساری رات قرآن پڑھتا ہے دن کو قرآن پڑھتا ہے عثمان کو قرآن سے بڑی محبت ہے اور قرآن اور عثمان میں آج سفر کرتا ہوں اہل سنت کے لیے اہل سنت کے سینے میں قرآن بھی ہے عثمان بھی ہے اور جس کے سینے میں عثمان نہ ہو اس کے سینے میں قرآن نہیں آ سکتا آپ سیاح کو دیکھیں وہ حاصل کیوں نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کے سینے میں عثمان نہیں ہے اور جس کے سینے میں عثمان نہ ہو اس کے سینے میں قرآن نہیں آ سکتا اور قرآن اور عثمان کو بڑا گہراتا تعلق ہے قرآن بھی اہل سنت کے پاس ہے اور عثمان بھی اہل سنت کے پاس ہے حضرت عثمان غنی کا چہرہ خون سے رنگین ہے ایک آدمی اور آیا حضرت نائلہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے حضرت نائلہ چھڑانے کے لیے آئی اس ظالم نے خنجر مارا حضرت نائلا کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی آئے عثمان غنی نے دیکھا اور فرمایا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے اس کے پاؤں توڑ دے اس کو بو دکھ میں ڈال دے اس میں میرے حرم پہ ہاتھ والا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اس نے عثمان غنی کے ہاتھوں سے حضرت عثمان کو گھسیٹا نیچے گرا دیا ایک خنجر سینے میں پے کیا عثمان غنی شہید ہو گئے خون بہنے لگا اس مردود نے اس مدینہ کے مظلوم کو مکان کے اندر سے کھینچ کر باہر شہر میں کوڑا کرکٹ پہ لاش کو رکھ دیا ہائے حضرت نائلہ فرماتی ہے میرے ہاتھ زخمی تھے میں روتی ہوئی آئی دس گیارہ بجے کا وقت ہے میں اپنے مظلوم مدینہ کے مدینہ کے مظلوم کے اس اس اس کے چہرے کے پاس بیٹھ گئی جمعہ کا دن ہے حضرت نائلہ فرماتی ہے اس دن مسجد نبی سے اذان کی آواز نہیں آئی خوب مچا ہوا ہے حضرت نائلہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس چہرے کو ڈھانپ دوں اس چہرے پہ کپڑا ڈال دوں فرمایا میں اندر کپڑا لینے کے لیے گئی ہوں میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ظالم مکان کے اندر کی ہر چیز کو جلا کر چلے گئے ہیں کوئی کپڑا باقی نہ رہا تو میں نے سر سے دوپٹہ اتار کر اس مظلوم کے چہرے پہ ڈال دیا شام تک کوئی آدمی نہیں آیا پہرا لگ گیا عثمان کا جنازہ نہیں اٹھا سکتے عثمان کو کسم نہیں دے سکتے آئے تم نے آج تک دنیا میں ایسا مظلوم تو کوئی نہیں دیکھا ہوگا کوئی ظالم کسی کو قتل کر کے اور لاشوں کو تو غیر نہیں کرتا اور لاشوں کے اوپر پہرا تو کبھی لگایا نہیں سنا تھا کہ تم قسم نہیں کرنا سکتے تم دفن نہیں کر سکتے یہ مدینے کا مظلوم ہے آئے کربلا کے مظلوم کو یاد کرتے ہو تم مدینہ کے اس مظلوم کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جس سے بڑی عظمت والا دنیا میں کوئی ہے میرے دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے مظلومیت کی کوئی حد ہوتی ہے مظلومیت کی اتنی حد ہے کہ ذبح کرنے کے بعد شہید کرنے کے بعد اس پر چہرہ لگا دیا کہ تم کفن نہیں پہنا سکتے تم دفن نہیں کر سکتے ہائے حضرت نائلہ کہتی ہیں جمعہ کا دن تھا سارا گزر گیا کوئی نہیں آ سکا ساری رات میں اپنے مزینہ کے مظلوم کے اس شوہر کی لاش پہ بیٹھی رہی صبح ہوئی دس بجے کا وقت آیا ہائے کوئی غم گسار نہیں آیا کوئی غم بتانے والا نہیں آیا کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے اس عورت کا باپ آتا ہے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیرا سہاگ گزر گیا تو کوئی بات نہیں بھائی آتا ہے بہن تیرا شوہر فوت ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہم تیرے ساتھ تیرے تیرے, تیرے ساتھ ساتھ تعاون کریں گے ہم تیری عزتوں کی لاز رکھیں گے لیکن آج نائلا اتنی مظلوم ہے کہ مدینہ کی گلیوں سے کوئی اس کا باپ اور بھائی گھر نہیں آ سکتا ہے جو اس مظلوم عورت کے سارے اقدس پہ ہاتھ رکھے حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ دس گیارہ بجے کا وقت ہوگا میں نے کہا کہ بڑی پریشانی ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے تھوڑی دیر گزری ہے اچانک میرا دروازہ کھلا میں نے کہا کوئی غم گسار آیا ہوگا کوئی غم بٹانے والا آیا ہوگا کوئی دکھ اٹھانے والا آیا ہوگا نائلا کہتی ہے کہ اچانک ایک آدمی آیا بھاگا ہوا مظلوم کے چہرے کے قریب آیا عثمان غنی کے چہرے اطرب سے کپڑا ہٹا کر اس ظالم نے عثمان کے چہرے پہ زوردار تماچا مارا لاشوں پہ تماچے مارتے بھی کسی نے دیکھے تھے چوبیس گھنٹے بے گورو کفن پیغمبر کا خلیفہ پڑا ہے آج کملی والا ہوتا تو وہ دیکھتا کہ جس کے بارے میں میں نے کہا تھا لوگوں جنتی دیکھنا ہو اس مظلوم اس عثمان کے چہرے کو دیکھو اور جس کے چہرے سے فرشتے حیا کرتے ہیں آج چوبیس گھنٹے گزر گئے مدینہ کی گلیوں میں اس کو کوئی کفن نہیں پہنا سکتا اس کو غسل نہیں دے سکتا حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ اس نے تماشا مارا میری چیخ نکل گئی شام کا وقت آیا کوئی نہ آ سکا تیسرا دن ہوا جب تین دن ہو گئے کوئی آدمی جنازہ اٹھانے نہیں آ سکتا کوئی کفن نہیں پہنا سکتا آئے صحابہ گھروں میں رو رہے ہیں سفید داڑیوں والے صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی ہیں مدینے کا مظلوم ہے کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ جو حضور کی بیوی تھی آئے اس سے رہا نہ گیا وہ شیر کی بہن تھی وہ مسجد نبی کی سیڑھیوں پہ کھڑی ہو گئی اور سیڑھیوں پہ کھڑی ہو کر کہتی ہے اور اگر آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں محمد کی بیوی سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی اور میں پیغمبر کے دماغ کا جنازہ اٹھاؤں گی کتنا مظلوم عثمان ہے میں نبی کے دماغ کا جنازہ اٹھا کر آؤں گی ابن مالک کہتے ہیں کہ اگر اس دن بلوائی اجازت نہ دیتے تو مدینہ کی گلیوں میں آسمانوں سے پتھر برستے کیا مت آتی جب نبی کی بیوی سر سے دوپٹا اتار کر آ جاتی ہے کیا قیامت برپا تھی باغیوں نے کہا ام حبیبہ ایک شرط پہ جنازہ اٹھانے کی اجازت ہے کہ چار آدمی جنازہ اٹھا سکتے ہیں رات کے وقت اٹھا سکتے ہیں ہائے مغرب کے بعد کفن دیا گیا عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی حضرت حسین حضرت طلحہ کے بیٹے اور ایک اور صحابی ہیں عثمان کا جنازہ عشاء کے بعد اٹھا کر مدینہ کی گلیوں سے جا رہے ہیں اور کوئی جنازہ پڑھنے والا پیچھے ساتھ موجود نہیں جب وہ جنازہ آگے جانے لگا حضرت نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے جنازہ نکلا ہے جب وہ جنازہ مسجد نبوی کے قریب نبی کے روزے کے سامنے گیا کاب ابن مالک کہتے ہیں کہ بے ساختہ صبر کے بندن ٹوٹ گئے لوگوں کی چیخیں نکل گئی نبی کا روزہ سامنے تھا ایک آدمی نے کہا اے روزے والے پیغمبر اپنے روزے سے ذرا چہرہ نکال کر اس مظلوم کو تو دیکھ لے اس کے چہرے کو تو دیکھ لے جس کے لیے جبریل کا سلام آیا تھا آج اس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے ایسے ہٹتا ہے کہ کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں کوئی قدم پہنانے والا نہیں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور یار کی گلیوں میں بڑے گھوم کے نکلے کابل مالک کہتا ہے ہے جب پیغمبر کے روزے کے قریب جنازہ آیا سارے لوگ رو رہے ہیں جتنے بھی جنازہ اٹھائے ہوئے چاروں آدمی کی دھاڑے نکل گئی ہیں کاب اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ او کاب تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے تو عثمان کی شہادت پہ آنسو کیوں نہیں بہاتا کہ جس کی شہادت کی خبر سن کر پہاڑوں میں زلزلہ آیا جس کی شہادت کی خبر سن کر سمندروں کا پانی ٹھہر گیا جس کی شہادت کی خبر سن کر آسمانوں کے فرشتے بھی روئے تھے جس کی شہادت کی خبر سن کر مدینہ کی گلیوں میں کوحام مچ گیا کتنا مظلوم ہے عثمان کتنا جنازہ جا رہا ہے تیرا جنازہ برڈ ڈوٹ کے بازاروں سے گزرے پاکستان کی گلیوں سے گزرے لوگ پھول برساتے ہیں لیکن یہ عثمان کا جنازہ ہے جب مدینے کی گلیوں سے گزرا باغیوں نے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر پتھر برسائے جنازے پہ پتھر جب جنازہ مجنت جنت سے باہر رکھا گیا تو بلوائیوں نے کہا عثمان کو تم جنت البقی میں دفن نہیں کر سکتے ایک کونے میں عثمان غنی کو دفن کیا گیا ایک طرف لیکن اللہ کی کتنی شان ہے آج جا کر دیکھو عثمان غنی کی قبر سے گنبد خزرہ نظر آ رہا ہے اور عثمان غنی کی قبر جنت البقی کے درمیان میں معلوم ہوتی ہے عثمان غنی کہاں موجود ہے عثمان غریب حضرت حلیمہ سادیہ کے قدموں میں آج اس کی قبر معلوم ہوتی ہے قدموں میں پڑا ہے ہائے اور بیٹا تو ماں ہی کے قدموں میں جاتا ہے حلیمہ کے قدموں میں عثمان کی قبر ہے اور میرے دوستو کیا عجیب لوگ تھے حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر بھی ان کے قریب بنی ہوئی ہے یہ عثمان کا اعجاز تھا ابو موسا شاری کہتے ہیں ہائے ابو موسا کہتے ہیں میں ملک کے شام میں گیا تو کیا دیکھا کہ امیر معاویہ کے سامنے ساٹھ ہزار آدمی بیٹھا ہے سفید ان کی داڑیاں ہیں دارو قطار رو رہے ہیں امیر معاویہ کے ہاتھوں میں عثمان غنی کا خون آلود کرتا ہے اور حضرت نائنا کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں اور امیر معاویہ نے کہا اور شام کے لوگوں تم یہاں سو گئے ہو اور تمہارے خلیفہ کو مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے اس طرح ذبح کر دیا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے ان شیوخ نے کہا ہم نئی چین سے بیٹھیں گے ہم چار پائی پہ نہیں سوئیں گے ہم بالوں پہ کنگا نہیں کریں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ بنے چنانچہ دنیا نے دیکھا وہ نکلے چن چن کر کاتلا نے عثمان کو جڑوں سے نکالا جس کی وجہ سے جنگ سفین ہوئی جنگے جمل ہوئی یہی تو وجہ اس نے مجھے کہا ابو موسا میرے قریب نہ ہو میں نے کہا یہ میرا نام کیسے جانتا ہے کہنے لگے میں قریب ہوا میں نے کہا تم میرے واقف ہو کہنے لگا ہاں میں تیرا واقف ہوں کہنے لگے تم کون ہو اس کی سارے جسم پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا ہائے جب میں نے اس سے نام پوچھا وہ رو پڑا کہنے لگا ابو موسا میں وہ بد نصیب ہوں میرا نام امر بن حمک ہے میں وہ بد نصیب ہوں جس نے عثمان غنی کی بیوی پہ خنجر مارا تھا اور عثمان نے فرمایا تھا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے اس کے پاؤں توڑ دے اس کو دو میں ڈال دے اور موسا دیکھو میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں اب صرف دو میں جانا باقی رہ گیا حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی کو شہید کیا گیا <coughs> اگر آسمانوں آسمان تھک جاتا زمین تھک جاتی تو جائز ہوتا <coughs> حسن فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی کو شہید کیا گیا میں نے رات کو خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا ہائے فرمایا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تو حضور بڑے پریشان ہائے جس کے روزے سے جنازہ گزرا تھا فرماتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا نبی بڑے پریشان ہیں اور عرش الہی کا پایا پکڑ کر حضور کھڑے ہیں فرمایا پھر میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق آئے اور حضور علیہ السلام کے کندھے کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کر ابو بکر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر گزری عمر فاروق آئے وہ ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے اس کے بعد حضرت حسن فرماتے میں نے اس کے بعد دیکھا کہ حضرت عثمان آئے ان کے ہاتھوں میں اپنا سر پکڑا ہوا ہے اور خون بہ رہا ہے اور کہتے اللہ کے رسول اس قوم سے پوچھو مجھے کس جرم میں ذبح کیا ہے میرا کیا قصور تھا حضرت حسن فرماتے ہیں یہ خواب الوداع نہایا میں موجود ہے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی نے یہ اپنا سر پیش کیا اسی وقت عرش الہی کانپنے لگا عرش الہی ہل رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھ میں نے دیکھا آسمانوں سے خون کی ایک ندی زمین کی طرف بہا دی گئی ایک پرنالا زمین کی طرف بہا دیا گیا اور آواز آئی اب یہ خون جو مسلمان نے ایک مظلوم خلیفے کا کیا ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے ایک مظلوم کو جمع کیا ہے اب مسلمان قیامت تک مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹتا رہے گا اس سے پہلے کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا لیکن عثمان کا خون اتنا پیارا تھا اللہ اللہ نے فرمایا مسلمان اب قیامت تک ایک دوسرے سے لڑتا رہے گا وہ خون آسمانوں سے زمین کی طرف بہا دیا گیا ہے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طباف کر رہا تھا خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک آدمی وہ بھی طواف میں موجود ہے ملتظم پہ جب میں دعا کرنے لگا تو اس نے وہ بھی دعا کرنے لگا کہنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا یہ کیسا عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا تو کون ہے میں نے تجھے کئی دن ہو گئے دیکھا تو روز یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا ہائے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ایک طرف لے گیا میں نے پوچھا تو کون ہے کہنے لگا ہوں میں بد نصیب کنانا بن بشر ہوں کہ جس نے عثمان غنی کے سر اقدس پہ لوہے کی لٹ ماری تھی جس ہاتھ سے میں نے لت ماری تھی اے عبداللہ بن مبارک دیکھو یہ ہاتھ سوکھ کر لکڑی بن چکا ہے اور میں آج اتنا اکیس سالوں سے اللہ کے دربار میں رو رہا ہوں لیکن مجھے پتا ہے معافی نہیں ملے گی عبداللہ کہتے میں نے اس کو دھکا دیا میں نے کہا جا کابے سے نکل جا تیرے جیسے مردود کے لیے دنیا میں کوئی معافی نہیں ابو موسا شاہی کہتے ہیں کہ میں ملک کے شام سے واپس آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک جامع مسجد کے دروازے پر ایک آدمی تڑپ رہا ہے میں قریب ہوا اس نے کہا ابو موسا پیچھے ہٹ جاؤ میں حیران ہوا کہ یہ مجھے کیسے جانتا ہے لیکن میں قریب ہو کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا تو کون ہے لیکن مجھے کہنے لگا ابو موسا پیچھے ہٹ جاؤ میرے قریب نہ ہو وہ میں نے پوچھا کیا بات ہے وہ رو کر کہنے لگا اے ابو موسا مجھے جانتے نہیں کہنے لگے میں نے تو میں تجھے نہیں پہچانا تو ابو موسا کہتے ہیں مجھے وہ رو کر کہنے لگا میں وہ بد نصیب امر بن حمک ہوں جس نے عثمان غنی کی ہر میں اقدس پر خنجر چلایا تھا اس حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی تھی تو عثمان نے فرمایا تھا اے اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے اس کے پاؤں توڑ دے اے اور اس کو جہنم میں ڈال دے اے ابو موسا دیکھ میرے ہاتھ دونوں ٹوٹ چکے ہیں میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں اب صرف جہنم میں جانا باقی رہ گیا ابو موسا کہتے ہیں کہ عثمان غنی کی شہادت پر صحابہ نے کہا آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا سمندر ٹھہر جاتے تو حق ہوتا دریائے دریا پانی ابل دیتے تو حق ہوتا آگ بجھ جاتی ہمیشہ کے لیے تو حق ہوتا پتھر ریزا ریزا ہو جاتے تو حق ہوتا عثمان کی شہادت تھے عثمان کے ظلم تھے عثمان کی مظلومیت سے آج اس کی مظلومیت کا دن اٹھارہ الحج آتا ہے گزر جاتا ہے نہ ملا کو تکلیف ہے نہ پیر کو تکلیف ہے نہ چودھری کو تکلیف ہے نہ آپ کو تکلیف ہے نہ مجھے تکلیف ہے آئے وہ اتنا مظلوم ہے چودہ سو سال سے جو رسول اللہ کے مدینے میں شہید ہوتا ہے مدین پیغمبر کے پڑوس میں شہید ہوتا ہے اس کی شہادت کی خبر نہ ریڈیو میں آئے نہ ٹیلی ویژن میں آئے نہ تیرے جلسوں میں آئے نہ تیری کتابوں میں آئے نہ تیرے افسانوں میں آئے نہ تیرے مضامین میں آئے تف ہے تیری بے حسی پر اللہ مجھے اور آپ کو عثمان غنی کی مظلومیت پر عثمان غنی کی مظلومیت کا تذکرہ اور فضائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے لوگ شہید ہو گئے انجمن کے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما مولانا حق نواز کو استقامت اور استقلال عطا فرما انجمن شفا صحابہ کو ترقی عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ خلق محمد